روشنان آپ لوگوں کے ذمے کام لگائے یاد کرنے کے حوالے سے کچھ یاد کیا ہے کہ نہیں یاد کیا فلم اجرا چل رہا ہے تو اجرا کے حوالے سے پھر آپ کو ضروری ہے نا کہ اسباب یاد ہوں کل ہم نے گفتگو کی بحث کی تھی ہم نے جو ہے ماضی کے حوالے سے ماضی مثبت کے اعتبار سے ماضی معروف مثبت کے اعتبار سے آج میں چلتا ہوں آ کے اس میں سے تمرین و سخت کے اندر سے میں کافی چیزیں جس میں چھوڑ کے بس جلدی جلدی آپ کو کرا رہا ہوں لیکن یہ کہ آپ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا فائدہ سمجھ میں آ ٹھیک ہے خیر کوئی نہیں ایسا ایسا بنے گا مزاج بنے گا ایک دم نہیں بنتا ٹائم لگتا ہے اچھا اب آ جائے پھول کی طرف پہلے ماضی مجبور آپ نے ماضی مشغول کی کردان تمرین و سخت میں جو دی ہوئی ہے وہ کیسے دی ہوئی ہے وہ نوسرا کے ساتھ نصیرہ نسارا ہوتا ہے مدد کرنا یعنی مدد کی نسارا اور نصیرہ کیا ہوگا مدد کیا ہوا یعنی کیا ہوا تو نصیرا کا نصیرا یعنی ایک مرد ہوا یا اس ایک مرد کی مدد کی گئی نصیرا تو آپ دیکھیں اسی گردان میں پڑھتا ہوں ذرا نصیرا نصیرا نصیرو نصیرت نصیرتا نصیرنا نصیرتا نصیر تما نصیر تم نصیر تے نصیر تما نصیر تننا جی ایک اور چیز ہے مجھے یہ بتائیے تم نصر تم کون سا تھی نسخے تم کون سا تھی مصر تم کون سا سیکھا ہے ہاں جمع مظفر حاصل ماضی مجبور مجبور جمع مظفر حاصل ماضی مجبور اچھا جی یہ بتائیے نصر سننا نصر سننا کون نصر سننا نصر سننا سیگے کے متعلق بتائیے کون سا سیگا ہے نصر جمع ماضی مجبور اچھا جی نصر نہ کون سی گیا ہے نصر نصر نہ نہ ہے جمع محنت مسجد جمع محنت ماضی مسجد پھرنا اچھا مجھے یہ بتائیے باسا باسا باسا باسا باسا باسا با اور سا سا الف با سا سا با سا با سا ہے اس نے بھیجا اس نے بھیجا یہ مجھے بتائیے بوئس تو بوئس تو بوئس تو کون سا سیگا ہے کون سا سیگا ہے کون سا سیگا ہے ہاں۔ واحد متکلم کیا آئے گا واحد متکلم ٹھیک ہے اور کیا آئے گا ماضی مجبور ماضی مجبور تو بیچ کے اندر بھی لگ رہا گو استو مطلب کہ مجھے بھیجا گیا ہے جس کے لیے اخلاق کی تکمیل کے لیے اچھے اخلاق وہ اس تو مجھے بھیجا گیا یعنی بھیجا ٹھیک ہے وہ اس تو یہ حدیث کے اندر بھی لفظ آتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اب استعمال ہوں گے آگے یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے پڑھ لیا تو بس ویسے ہی پڑھنے کی تھی قرآن اور حدیث کے اندر پھر آپ دیکھیں گے سوال کا مطلب ہوتا ہے ہوتا ہے اس نے سوال کیا اس نے پوچھا سوال کیا پوچھا سعالہ سعالہ سوال کیا یہ مجھے بتائیے تو ایلو تو ایلو تو ایلو کون سا سیگا ہے تو ایلو کون سا سیگا ہے ہاں جمع مظکر رائے مجبور کی طرح فو ایلو فو الا فو ایلو جمع مذکر غائب ماضی مجبول کیا تو جمع مذکر غائب ماضی مجبول تو اعلیٰ کا مطلب تھا اس نے سوال کیا تو ایلو کا مطلب بتائیے تو ایلو کا مطلب کیا ہوگا پھر تو ایلو ماضی مجھول ہے بنائیے اس کا ترجمہ بنائیے کیا ترجمہ کیا بنے گا تو ایلو مجھول کا ترجمہ ہو تھا اس نے سوال کیا تو ایلو کا کیا ہوگا ہاں سوال کیے گئے وہ سب مرد یعنی ان سب مردوں سے سوال کیا گیا ان سب مردوں سے سوال کیا گیا یا ان سے پوچھا گیا تو ایلو ان سے پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا یا ان سے سوال کیا گیا چلیں یہ تو اتنی ایک وہ تھی میں نے تو ہوں اچھا چلیں یہ ان سب عورتوں سے سوال کیا گیا ان سب عورتوں سے کیا گیا اس کی ذرا عربی بتا دیں کیا ہوگا اسی سے الا والی سے تو الا سے کیا ہوگا ان سب عورتوں سے سوال کیا گیا یا ان سے پوچھا گیا میرے نا سو علم مربت ہے تم سب عورتوں سے سوال کیا گیا کہ عربی کیا ہو ہاں علنا تو علنا تم سب عورتوں سے سوال کیا گیا تم سب عورتوں سے سوال کیا گیا اس کی عربی کیا ہو تو تو اچھا جی اتنی یہ بھی ہو چکا اب ہم چلتے ہیں آگے مظاہرے کی طرف چلتے مظاہرے کی آپ نے گردان کیسے یاد کی یفلو یا یفلون یا تفلان یفلنا تفلو تفلان تفلون یا تفلان تفلنا افلو نفلو افلو نفلو یہ تو تھا مظاہرے آپ نے ایسے یاد کیا تھا مظاہرے کا ٹھیک ہے نا مظاہرے آپ نے اس طریقے سے یاد کیا تھا ذہابہ یزحبو یعنی ذہاب یزحبو کا مطلب ہوتا ہے وہ جاتا یس حب کا مطلب ہے وہ جاتا ہے یا جائے گا یس زہابا کا مطلب وہ کیا رحابا رہبا یس یا فلو ابھی ذرا آپ وہ میں وہ کرتا ہوں کہ اس حوالے سے مزارے معروف چل رہا ہے کیا مزارے معروف یا فلو یا فلان والا ہاں، کون سا سیکھا ہے یس ہبنا یسنان یس ہبنا ادھر تو ایسے بھی وہ ہوگا یا صاحب نا والا چکر ہی نہیں ہوگا نا والا تو آئے گا ہی نہیں بس جمع منت مظاہرے معروف ماضی نہیں مظاہرے معروف جمع منت رائے مظاہرے معروف یس یا یس یسون ایسا زبان ہے یسبنا یس اچھا یہ بتائیے تصحبینا تج حبینہ کون سا سیگا ہوگا کا سیگا ہوگا کون سا سیگا ہوگا واحد تفلینا واحد مونس حاضر مزار معروفینہ یہ حاضر کے جو سیگوں میں تھے اچھا مجھے آپ ذرا بتائیے گا میں اردو کروں گا آپ نے مجھے وہ بتانا ہے کہ اس کی عربی کیا ہوگی اس کی کیا ہوگی جاتے ہو یا جاؤ گے تم سب مت جاتے ہو یا جاؤ گے دونوں ترجمے آتے نا اس میں مظاہرے کے اندر تم سب مت جاتے ہو یا جاؤ گے عربی بتا دیجیے کون سا بنے گا تم سب مت جاتے ہو بھائی سب مرد ہو سب مرد ہوئی ہے نا واؤ واؤ آ جاتا ہے واؤ جب ماضی کے اندر بھی اس کا آلو واؤ وغیرہ آتا ہے تو تم سب مرد جاتے ہو یا جاؤ گے دس ہبونا کیا آئے گا دس ہبونا فوراً گردان کرنی جب ایسا سیگا بنتا ہے یا سب یا زبان یا سبون سب تصویر کا سبون یعنی حاضر کے سیکھیں تصب کا زبان کا سبون تم سب مر جاتے ہو یا جاؤ وہ ایک عورت جائے گی وہ ایک عورت جائے گی کون سا بتائیے کیا بنے گا عربی کیجیے وہ ایک عورت جائے گی تصب تو ایک عورت جائے گی اچھا جی۔ چلیے یہ تو تھا ایک آتا ہے یش ربو یش ربو شریبہ یش رب شریبہ یش ربو کا مطلب ہوتا ہے وہ پیتا ہے یا یعنی نا یش رب یش رش ربو وہ پیتا اب مجھے بتائیے گا یش رب نا شرب نا یش رب نا کون سی گئے یہ بات یاد رکھنی ہے مظاہرے میں تو نا آتا ہی نہیں ہے نا میں تو نا آتا ہی نہیں وہ ماضی میں تھا کیا مظاہرے میں نا کا لفظ تو نہیں آئے گا میں فرق کرتا ہوں اس لیے لمبا سمجھتا ہوں مظاہرے میں تو نہ آئے گا ہی نہیں بس یش رب نہ جمع فائد مضارب ربو کا لفظ جو ہے وہ آئے گا قرآن مجید میں بھی استعمال ہوتا ہے میں بھی استعمال ہوتا ہے یش اور کیے وغیرہ جنت کے حوالے سے کہ بھائی کیا کھلایا جائے گا وہاں پر نشربو نشربو کون سی ہے نشرب ہاں جمع متفل ہم پیتے ہیں یا پیئیں گے نشربھو ہم پیتے ہیں یا پیئیں اچھا جی یہ ہو گیا اب میں اردو کروں گا آپ نے مجھے سیکھا یعنی وہ بتانا ہے کہ عربی کیا ہوگی عربی کیا ہوگی تم سب پیو تم سب پیو گی تم سب پیو گی تم سب پیو تم سب پیو گی تم سب تشرب یا تشرب تشربان یشربنا تشرب تم سب پیو گی وہ سب پیئیں گی کیا ہوگا وہ سب پیئیں گی وہ سب پیئیں گی کیا ہوگا بڑا آسان کام تم سب رب ربنا وہ سب پیئیں گی اچھا تم دو تم دو پیے تم دو پیو گے تم دو پیو گے تم دو پیو گے تم دو پیو گے تم دو ہاں تشربان تشرب و تشربان یہی سیگا اس میں بھی آ جائے گا مونس کے لیے بھی آ جاتا ہے وہ ہو جائے گا تم دو پیو گے تم دو عورتیں پیو گی اچھا،, اچھا یہ تو تھا ہمارا مزارے معروف اب ہم آ جاتے ہیں مزارے مجبول کی طرف مزارے مجھول کی طرف مزارے مجھول ہم نے کیسے گردان کی تھی یو پلو یو فلان یو فلونا تو پلو تو فلان یو پلنا تو پلو تو فلان تو فلونا تو پلینا تو فلان تو پلنا او پلو نو پلو ٹھیک ہے مزارے مجھول ہم نے کیسے کیا تھا یو پلو یو فلان یو فلونا تو پلو تو فلان یو پلنا تو پلو تو فلان تو فلونا تو پلینا تو اب ذرا آپ دیکھیے گا جرسکو جڑ سکو جڑ سکو کا مطلب ہوتا ہے کہ جی اس ایک مرد ہے اس کو رزق دیا جائے گا ٹھیک ہے یور کیا جاتا ہے یا دیا جڑ سکو یور سکونا یور سکونا کون سا سیگا ہوگا یور سکونا یور پلونا کون یور سکونا کون سیگا ہوگا یور سکونا یورسکون بھی بہو آ رہا ہے بہو مونس رائے مجھول کیسے آ جائے گا فائد جمع مذکر فائد یورسکون اسی لیے کہہ رہا ہوں پہچاننے کی اتنا اپنے آپ کو وہ بنانا ہے کہ کون سا ہونا چاہیے بھائی واؤ آ گیا میں نے جس وقت گردان پڑھا رہا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ علامتیں میڈم بھائی واؤ آ جائے سمجھ جائیے کہ یہ جی مسکر کی علامت آ رہی ہے نون آخر میں آتا ہے یعنی خالی نون وغیرہ جماعتی وغیرہ کے اندر یا پالنا یعنی اس میں پالنا اور ہاں، سننا وغیرہ اس طرح کی وہ, وہ مونس کی علامتیں تھیں ایسے جب پالنا تب پالنا وغیرہ یہ مونس کے اندر آ جاتی ہیں یور زکونا جی۔ تر سکون تر سکون تر سکون کون سا سیگا ہے تر سکون فوراً سمجھ آنا چاہیے واؤ ہے تو کیا ہونا چاہیے جمع مذکر حاضر تر سکون جمع مذکر حاضر تر زکانی تر زکانی کون سا سیگا ہوگا تر کون سا سیگا ہوگا یا ہوں گے کون سا سیگا ہوگا یا ہوں گے کتنے سیگے آئیں گے کتنے سیگے آئیں گے کتنے سیگے آئیں گے کتنے آئیں گے ویسے کہہ رہا ہوں تک تک نے گڑبڑ کرنی ہے بھائی تین آئیں گے تین آئیں گے نا ایک غائب والا بھی تو آئے گا غائب مونت غائب کا سیگا بھی آئے گا وہ بھی ویسا ہی آتا ہے کیسے آئے گا دیکھیں یور زکو یور زکان ہے یور زکونا تر زکو تر زکان ہے یہ کیا ہے سکیا مونق رائب والا تر زکان ہے یور زکنا تر زکو تر زکان ہے تر زکونا تر زکینا تر زکان ہے تر زکنا ٹھیک ہے نا تین سیگے آتے ہیں حاضر کے دو آتے ہیں مونس حاضر والا بھی آئے گا تسنیا مونس حاضر حاضر مون مونس سی کا گیا نا تو یہ کتنے آئیں گے تین آئیں گے جرگ بھائی تین یہ آئیں گے ایک جا کے ساتھ آئے آئیں کے ایک جا کے ساتھ آتا ہے باقی کس پہ آئیں گے ٹھیک ہے اور باقی یہ بالکل ایک جیسے ہوں گے تین سے ایک جیسے ترزکان ہے تین چیزیں ہوں گی جو مذکر کا وہ ہے تو وہ کیا ہوگا یورزکان ہے یورزکان ہے ایک منٹ کا میں لائک لگا دوں گا لائک چلے گی ایک منٹ لائک جی تو یہ وہ رسک دیتا ہے یا دیتا مظاہرے معروف جو کیا جی ہم نے پڑھا تھا نا بآسا بآسا یا تو بتائیے ذرا یو باسونا یو باسونا کون سا سیگا ہوگا یو باسونا وہ اس کو جو یو باسونا یو باسونا کون سی گا ہوگا یو باسونا ہاں، یو باسو یو بسان یو باسونا اچھا اب مجھے بتائیے یوب اسینا یوب اسینا کون سیگا ہوگا یوب اسینا یوب اسینا کو سیگا آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا کون سیگا آئے گا جو یا کے ساتھ آئے گا یو بسینا کوئی ہے سیگا یو بسینا کو سیگا آئے گا مجھے پتا تھا گڑبڑ کرنی ہے واحد محمد حاضر واحد محمد بھائی واحد مولانا ساگر یو بسینا کیسے آئے گا تا کے ساتھ آئے گا تو بسینا یو بسو یو بسان یو بسونا تو بسو تو بسان یو بسنا تو بسو تو بسان تو بسونا تو بسینا تو بسینا یو بسینا نہیں ہے اس لیے یہ نہیں دیکھنا یا آ گئی تو فوراً ہی بسو لگا دیا ابھی یہ آ گیا طالب علم لکھ جاتا ہے وہ اس نے لکھ جاتا تو بسینا واحد مولانا ساگر ٹھیک ہے یو بسینا نہیں تو بسینا ہو جائے گا اچھا اب میں ذرا اردو ابھی کے اندر بتانا ہے عربی میں بتانا ہے نسارا یگ شروع ہوتا ہے نسارا یگ شروع ہوتا ہے مدد کرنا ٹھیک ہے نا نوسیرا تھا مدد کیا گیا ہے نوسیرا سرا یون شروع مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا اور سرو کیا جاتا ہے یا کیے جائیں گے یون سرو یون سر اب میں آپ کو اتنی باتیں میں خود بتا دیتا ہوں اب آپ نے اب اردو میں بتاؤں گا آپ نے عربی بتانی ہے یون سروں سے کچھ ہوگا یون سروں سے ہی ہم مدد کیے جائیں گے ہم مدد کیے جائیں گے ہم مدد کیے جائیں گے آدھا کام میں آپ لوگوں کو کر دیتا ہوں بالکل آپ بتا دیتا ہوں بس صرف ہم مدد کیے جائیں ہم بھائی ہم مدد کیے جائیں گے یون سروں سے میں کہہ رہا ہوں سرو سے سے سے کچھ ہوگا ہم مدد کیے جائیں گے مستقبل نصیرو کیسے آ رہا ہے نصیرا نصیرا نصیرو تو ماضی کا سیگار ہم مدد کیے جیسے کیا ہوگا یون سرو یون سرانے یون سرونا تم سرو تم سر یون سر سرانے تم سرونا تم سرینا تم تم سران سرنا اون سرو نو نون سرو ہو جائے گا نا نون سر ہم مدد کیے جائیں گے میں نے بتایا تھا یور سب یور سپو تھا رسک دیا جانا ہے یور سب تم سب کو رسک دیا جائے گا تم سب کو رزق دیا جائے گا تم سب مردوں کو بہو آنا چاہیے لازمی بات ہے اور تم آ گیا کیا آئے گا تر سکونا تر سکونا اچھا تم سب عورتوں کو رزق دیا جائے گا تم سب عورتوں کو رزق دیا جائے گا تم سب عورتوں کو رزق کیا جائے جائے وہ کر دیں تم سب عورتوں کو رسک دیا گا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جی جو مشکل کام ہوتا ہے طالب علم کے لیے تو مشکل ہونا اور ساتھ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک ہی بات دس دس دفعہ جو ہے وہ پڑھا کے پھر بھی جو ہے وہی باتیں بار بار یہ جو ہے نا یہ بڑا مشکل کام بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے مجھے پتا نا کہ مجھ پر کتنا بوجھ ہوتا ہے کہ جی اب وہی باتیں بات ہر بار پوچھی جائیں پوچھی جائیں تو اس میں طالب علم کا نقصان ہوتا ہے مدارس کے اندر جرا نہیں ہوتا مدارس کے اندر اجرا نکلوانے کے حوالے سے محنت کرے مدارس میں بہت کم رہے جس کی وجہ سے اب لوگوں کی نہ طالب علموں نہ کمزور رہ جائے سبق اگر بہت وہ سبق سن لیا بس ختم بات طرح السلام علیکم وہاں پہ یہ ہوتا ہے نا بس آپ سبق سے ساتھ سن لیتا ہے بہت بہت سبق سن لیا باقی پھر یہ چیزیں جو نہیں چلتی کہ جی، یہ کیا ہے یہ کیا ہے بس وہ یہی ہوتا ہے کہ چلو جی کر لے گا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ اس لیے آپ آپس میں نا بیٹھا کریں جب وہ ایک دوسرے سنا سنا کریں ایک دوسرے اور یہ تو ابھی میں آپ سے اتنا کر نہیں سکتا ورنہ میں آپ سے کہوں گا کہ جی تر زکونا تر زکونا کون سی گئے آپ بتائیں گے کہ جی تر تر ذرا گردان تو پوری سنا دو تو سنا تو آپ گئے زکان تر ذکان تر ذکونا تو اس طریقے سے پھر چلتا ہے کہ جی پوری سنائیے گردان سنائیے وہ پھر کوئی گردان طالب علم سناتا ہے یہ گردان وائس اوکے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی طالب علم سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اب بتاؤ سر نرزق نرزکو کو لو گردان میں لاؤ نرزکو گردان میں لاؤ وہ پھر کرے گا جی یور یورزکو نہ ترزک ترزکان ارزک و نرزک تو اس طریقے سے وہ سنائے گا پوری گتان کہ نرزک اس طرح ادرا ہونا چاہیے آپ لوگوں نے اسی طریقے سے بھی اپنے طالب علموں سے بھی ہر ایک سے اس طریقے سے سننا ہے ایک ایک سبق رکھنا ہے جو ہے صرف سبق پڑھانے کے لیے اور دوسرا گھنٹہ جو ہے مثلاً آدھا گھنٹہ گھنٹہ کم از کم اجرا ہونا ہے آدھا گھنٹہ کم از کم اجرا میں کہہ رہا ہوں کم از کم آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ اجرا ہونا اور جو آج سبق پڑھایا ہے اس کا اجرا کب ہوگا کل ہوگا اس کا اجرا کل ہوگا اور ہر ہر طالب علم سے پوچھ ہر ہر علم ایک طالب علم نہیں رہنا چاہیے ان سب سے چلو جی بتاؤ یہ کیا ہوگا اپنا ہوگا بار بار تبدیل کر کے پریشان کرنا ہے طالب علم کو میرے جو استاد صاحب تھے مناسب شاہ صاحب مانکوٹ والے جو تھے مناسب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو استاد جی فرماتے تھے کہ دیکھو سبق تو ایسے پڑھاؤ جیسے دوستوں کو پڑھاتے ہیں ایسے پڑھاؤ جیسے دوستوں کو پڑھاتے ہیں یعنی سبق کے نا دوستی ہونی چاہیے بالکل کہ اس وقت جو ہے وہ آپ تاکہ طالب علم سوال کرنے میں پریشانی نہ ہو سارا سب سے پڑھا رہا ہوگا سبق تو طالب علم ڈرے گا سوال کرتے ہوئے مجھے ساتھ دے گا تو سبق تو پڑھاؤ دوستوں کی طرح لیکن جب سبق سننا ہو تو دشمنوں کی طرح سننا ہے جب سبق سننا ہے تو پھر دشمنوں کی طرح آپ کا دشمن ہے جسے آپ سبق اور ایسا ہی ہوتا ہے پھر طالب علم کو واقعی جب پتا ہوتا ہے نا استاد کا غصہ کیوں بھولیں گے ایک دفعہ بھولیں گے دو دفعہ بھولیں گے پھر نہیں بھولتا سبق سنتے وقت دشمن پڑھاتے وقت بالکل دوست کا یہی مزاج تھا سبق پڑھا رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے سبق سنیں گے بہت سخت اچھا۔ نکلے سبق سے باہر نکلے ابھی اتنے سخت ہوں گے سبق سنتے وقت اب بہت سختی ہوگی ایسے ڈر لگتا تھا کہ ابھی ابھی مار پڑنی ہے یہ ہونا ہے سبق سے باہر نکلیں گے پھر دوست بالکل ایسے ایسے دوستی مذاق کر رہے سبق سے باہر نکلتے تھے ایسے دوست لگتا ہی دیکھ تو اس لیے اس طریقے سے کرنا ہوگا یہ تو میں آپ کو صرف ایک وہ دے رہا ہوں آپ لوگوں نے میں نے اس لیے کرنا ہوا ہے آپ لوگوں نے خود ایک دوسرے کو سنانا ہے ایک دوسرے کو سنانا ہے اجرا بھی اس طریقے سے کرنا ہے یہ کی جان ناف کی جان کیا ہے اجرا اور یہ صرف نہ علوم دینیا کی جان ہے علوم دینیا کی آپ سمجھیں جان ہے روح ہے سر اچھا، پتہ نہیں گرامر نہیں آتی آپ آپ پڑھ جائیں گے آپ کو رٹے لگ جائیں گے فلاں حدیث کا مطلب کہ اس میں اس حدیث میں چار بات اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے عربی عبارت دیں گے آپ کو اچھا چلو پڑھ کے سنا دو ذرا کیا یہ لکھا کیا ہوا ہے یہ جی، حاشیے میں کیا بات لکھی ہوئی ہے جو سائڈوں کے اوپر وہ دیا ہوا ہوتا ہے کتابوں کے اندر حاشیا عربی کے اندر ہوتے ہیں حاشیے ذرا یہ پڑھ کے سنا دیں جس آدمی کی سرخ نہ بچتی ہے اس کو یاد کر کے جانا نہیں پڑتا اس کو یاد کر کے جانا نہیں پڑتا ویسے اساتذہ کو شروعات سے یاد کرنا پڑتا ہے بھائی ادھر ایک بات یہ ہے تین باتیں ہیں اس میں چار بات پانچ بات جس کو سر نہ کیا ہے ہاں، پوری کتاب ہوتی ہے اس میں حاشیا بھرا ہوا ہوتا ہے اسی کے متعلق سارا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کو آپ نے مطالعہ کر دیا گھر میں آپ کتاب کا چلے گئے آپ نے کتاب کو سبق پڑھانا شروع کیا کوئی چیز بھول بھی گئے تو حاشیے میں فوراً دیکھا تو میں لکھی ہوئی عربی کیا یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں آپ فوراً یہ اجرا کرنا ہے تو معمولی چیز نہیں سمجھنا میں سبق کم پڑھاتا ہوں آپ کو جو یہ ہے شوق زیادہ دلاتا جو مجھے پتا ہے کہ تعلیم میں شوق ہو جاتا ہے یہ یاد مشکل کوئی نہیں مشکل نہیں ابھی اللہ کی وجہ سے آپ لوگوں کی کتنی وہ چل رہی ہے جتنا آپ کو کر رہے ہیں بہت اچھی پروگرس بہت اچھی پروگرس تھوڑی سی ہمت کریں اور تھوڑی سی ہمت کریں تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا آپ کو خود آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ وہ چلتے جائیں گے آپ تھوڑا سا اس میں تک نام میں اتنا ہو جائے اور ایک اچھا استاد آپ کو دوری کا اچھا استاد مل جائے گا قدوری دوسرے سال میں اس میں آپ کو اچھا ایک استاد مل جائے جو آپ کو جو ناپ کو لگا سکتا ہو سر کو لگوا سکتا کے حوالے سے بھی ناپ کے حوالے سے آپ کی عبارت بنا ایک مہینے کے اندر اندر دوسرے سال میں جا کے ایک مہینے کے اندر آدمی کی عبارت بن جاتی ہے اگر سر ناپ اچھی پڑی ہوئی ہے اور استاد اچھا مل ہے جرا کروانے قدوری کے اندر ایک مہینے میں آدمی کی بات کرتے ہیں قدوری تو اصل میں فکا کی کتاب ہے تو ہے تو فکا کی کتاب ہے لیکن عربی عبارت ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بہترین کتاب عربی عبارت سارے اس میں قواعد بھی چل رہے ہوں گے ہر چیز آ رہی ہوگی جو چیز ہم پڑھ رہے ہوں گے کون سا ہے بھائی نہ باتیں